امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فتنے کے زمانے میں عمرے کے ارادے سے نکلے پھر انہوں نے کہا کہ اگر بیت اللہ جانے سے مجھے روک دیا گیا تو میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا چنانچہ آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلی حدیبیہ کے موقع پر صرف عمرے ہی کا احرام باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تراسی